جناب عروہ اور امرہ بنت عبد الرحمن دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سات سال تک استحاضہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ غسل کریں چنانچہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں اوزاعی نے بھی ایسے ہی روایت کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو اکانوے